اب ایک نظم بھی سن لیجیے گھبرائیے نہیں نظم لمبی نہیں ہے مختصر ہے نظم بھی نظم کا عنوان ہے دعوت کوئی دیتا ہے در دل پہ مسلسل آواز اور پھر اپنی ہی آواز سے گھبراتا ہے اپنے بدلے ہوئے انداز کا احساس نہیں میرے بہکے ہوئے انداز سے گھبراتا ہے ساز اٹھایا ہے کہ موسم کا تقاضا تھا یہی کاپتا ہاتھ مگر ساز سے گھبراتا ہے راز کو ہے کسی ہمراز کی مدت سے تلاش اور دل صحبت ہمراز سے گھبراتا ہے شوق یہ ہے کہ اڑے وہ تو زمیں ساتھ اڑے حوصلہ یہ ہے کہ پرواز سے گھبراتا ہے تیری تقدیر میں آسائش انجام نہیں اے کہ تو شورش آغاز سے گھبراتا ہے ذہن کے واسطے سانچے تو نہ ڈھالے گی حیات ذہن کو آپ ہی ہر سانچے میں ڈھلنا ہوگا کبھی آگے کبھی پیچھے کوئی رفتار ہے یہ ہم کو رفتار کا آہنگ بدلنا ہوگا یہ بھی جلنا کوئی جلنا ہے کہ شولہ نہ دھواں اب جلا دیں گے زمانے کو جو جلنا ہوگا راستے گھوم کے سب جاتے ہیں منزل کی طرف ہم کسی رخ سے چلیں ساتھ ہی چلنا ہوگا